کیا کبھی آپ لوگوں نے روزمرہ کی خبریں دیکھتے ہوئے اچانک آتے ہوئے معیشت کے بحران یا جو مختلف خطوں میں جنگیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں سوچا ہے مطلب یہ خیال کہ کیا یہ سب بس اچانک ہو رہا ہے ہاں بالکل کیا یہ اتفاق ہے یا پھر ان سب بکھرے ہوئے واقعات کے پیچھے کوئی باقاعدہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی سوال کی گہرائی میں جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے آج کے دور میں جی تو آج کا ہمارا موضوع دراصل ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر پر مبنی ہے یہ تحریر سید جہانزیب آبدی کے افکار پر مبنی مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے اخذ کی گئی ہے اصل میں اس کتاب میں دنیا کے اس موجودہ سیاسی اور مالیاتی نظام کے جو پس پردہ قوتیں ہیں ان کا ایک ایسا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے صحیح تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ آنا نہاد گلوبلسٹ ایلیٹس یعنی عالمی اشرفیہ کا نیٹ ورک آخر کام کیسے کرتا ہے اور اس تحریر کے مطابق ایران اور اس کے اتحادی کیوں اس عالمی نظام کے لیے سب سے بڑا چیلنج سمجھے جاتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم گفتگو میں آگے بڑھیں ایک بات بالکل شروع میں ہی واضح کر دینا بہت ضروری ہے جی ضروری ہے اس کتاب اور ان مضامین میں انتہائی حساس نوعیت کے سیاسی اور نظریاتی دعوے موجود ہیں ان کا تعلق عالمی سیاست کے دائیں بازو اور بائیں بازو یعنی دونوں کے بیانوں سے جڑتا ہے تو اس وجہ سے ہمارا مقصد کسی کی سائڈ لینا نہیں ہے بالکل نہیں میں یہاں واضح کر دوں کہ ہماری اس نشاست کا مقصد ہرگز کسی بھی سیاسی فریق ملک یا نظریے کی تائید یا طرفداری کرنا نہیں ہے ہمارا کام صرف اور صرف غیر جانبدارانہ انداز میں ان افکار کو سمجھنا اور ان کا تجزیہ کرنا ہے جو اس تحریر میں پیش کیے گئے ہیں چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں اس کتاب میں بار بار ایک لفظ استعمال ہوا ہے گلوبلسٹ ایلیٹس ہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ جب ہم عالمی طاقت کی بات کرتے ہیں نا تو ذہن میں فوراً کسی ایک ملک کی حکومت آتی ہے جیسے امریکہ ہو گیا صحیح لیکن مصنف اس تصور کو بالکل رد کرتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ گلوبلسٹ ایلیٹس آخر ہیں کون ان کا اصل ایجنڈا کیا ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایک ملک یا وہاں کا صدر اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے تو مصنف کے نزدیک ہم حقیقت سے بہت دور ہیں اچھا تحریر یہ بتاتی ہے کہ یہ گلوبلسٹ ایلیٹ کوئی ایک ادارہ یا ایک چہرہ نہیں ہے یہ ایک انتہائی پیچیدہ کچھ حد تک چھپا ہوا اور کچھ ظاہر ایک بہت بڑا مربوط جال ہے ایک نیٹ ورک کی طرح جی اور ان کا حتمی مقصد وسائل اور طاقت کو ایک یونیپولر سسٹم یعنی یک قطبی نظام میں قبضے میں رکھنا ہے تاکہ عوام کو ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجیکل غلامی کی طرف تھکیلا جا سکے یہ لونی پولر والی بات سمجھ آتی ہے اور اس پیچیدہ ڈھانچے کو سمجھانے کے لیے مصنف نے کتاب میں ایک بڑی زبردست مثال دی ہے ایک شجر یعنی درخت کی مثال بالکل انہوں نے طاقت کے اس نظام کو درخت کی پانچ مختلف سطحوں میں تقسیم کیا ہے مجھے یہ مثال ذاتی طور پر بہت پسند آئی تو اگر ہم پہلی سطح سے شروع کریں جو جڑیں ہیں اس درخت کی جڑے ہی درخت کو زمین میں گاڑ کر رکھتی ہیں اور طاقت کے اس ڈھانچے میں یہ جڑے دنیا کے کچھ پرانے اشرافیہ خاندان ہیں یہاں کن خاندانوں کا ذکر ہے مصنف یہاں راک فیلر ڈیوپونڈ اور واربرگ جیسے خاندانوں کا ذکر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو برسوں سے فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ جیسے اداروں کے ذریعے عالمی مالیاتی نظام پر قابض ہیں یعنی ان کا کام صرف منافع کمانا نہیں ہے نہیں تحریر کہتی ہے کہ یہ لوگ سودی نظام کے تحت پوری دنیا کی معیشت کو مصنوعی بحرانوں میں ڈالتے ہیں اور پھر خود ہی انہیں وہاں سے نکالنے کا راستہ بھی دیتے ہیں مطلب یہ لوگ معیشت کے بوم اور بسٹ سائیکلز کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ملک ہمیشہ ان کے قرض میں ڈوبے رہیں یہ واقعی ایک مضبوط جڑ کی طرح ہے اب اگر ہم تھوڑا اوپر آئیں درخت کا تنا اس کے دو حصے بتائے گئے ہیں پہلا حصہ کیا ہے تنے کا پہلا حصہ جو جڑوں کے بالکل ساتھ ہے وہ عالمی ادارے اور تھنک ٹینکس ہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ بالکل I M F World Bank اقوام متحدہ ڈبلو ای ایف اور کاؤنسل آن فارن ریلیشن جیسے پلیٹ فارمز یہ عجیب بات ہے ہمیں تو لگتا ہے یہ ادارے عالمی امن اور ترقی کے لیے ہیں لیکن مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ ان اداروں کے ذریعے دراصل ایسے قرضے اور پابندیاں نافذ کی جاتی ہیں جو غریب ملکوں کے وسائل نکال کر انہی چند طاقتور خاندانوں کی تجوریوں میں ڈال دیتے ہیں تو یہ تنا ان جانوروں کے خوراک کا ذریعہ بن رہا ہے اور پھر اس تنے کا دوسرا حصہ کیا ہے دوسرا حصہ وہ قومی حکومتیں ہیں جنہیں ہم ڈیلی نیوز پر دیکھتے ہیں یعنی پولیٹیکل گورنمنٹس جی بظاہر یہ عوام کے ووٹ سے آتی ہیں مگر کتاب کے مطابق یہ حکومتیں دراصل انہی عالمی اداروں کے تیار کردہ ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرتی ہیں اور اس میں امریکہ کا کردار تو سب سے نمایاں ہوگا بالکل امریکہ کا ڈالر اور اس کے ملٹری بیسز اس گلوبلسٹ نظام کا بنیادی ہتھیار ہیں برٹن اور مغربی یورپ اس کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں اور مشرق وسطی میں وہاں اسرائیل کو اس نیٹ ورک کا عسکری اور انٹیلیجنس بازو قرار دیا گیا ہے اور خلیج کے کچھ ملک اپنی دولت سے اس نظام کو فنڈ کرتے ہیں باپ رے یہ تو واقعی ایک دبے پاؤں چلنے والا لمبا چوڑا نیٹورک ہے اچھا اس تنے سے اور اوپر جائیں تو شاخیں آتی ہیں چوتھی سطح یہ شاخیں کیا ہیں شاخیں ہیں دنیا کی بڑی multinational corporations BlackRock Vanguard Google Amazon اور بگ فارما کمپنیز جیسے فائزر یا مڈرنا یعنی جن کا ٹیکنالوجی صحت اور خوراک پر مکمل کنٹرول ہے ہم مارکیٹ میں بیس برانڈ دیکھتے ہیں پر ان کا مالک پیچھے ایک ہی ہوتا ہے صحیح کہا آپ نے یہ شاخیں چاہتی ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی حصہ اس مالیاتی اور ٹیکنالوجیکل گرفٹ سے آزاد نہ ہو لیکن اس درخت کی پانچویں سطح جو مصنف نے پتے بتائی ہے وہ کیا ہے یہ تو ہمارے سب سے قریب ہوں گے یہ پتے دراصل media networks N G Os اور کلچرل انڈسٹری ہیں C N N B B C Fox News جیسے ادارے ان پتوں کا کام کیا ہے پھر ان کا اصل کام عوام کے شعور کو قابو کرنا ہے یہ انسانی حقوق یا ماحولیات کے نام پر ہمیں نئے بیانیے بیچتے ہیں تاکہ عوام کو لگے کہ وہ اپنی مرضی سے سوچ رہے ہیں بالکل اور اگر کوئی مخالفت کرے تو یہ میڈیا نیٹورکس فوراً اسے سازشی نظریہ یا کانسپریسی تھیورسٹ کہہ کر دبا دیتے ہیں یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے یہ اتنا دہائیکل عالمی نیٹ ورک ہے اس نے ہر چیز پر جال بچھایا ہوا ہے تو پھر مصنف کے نزدیک اس پورے نظام کو سب سے بڑا خطرہ ایران سے کیوں ہے یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف جغرافیائی نہیں ہے یہ پوری جنگ نظریاتی ہے نظریاتی جی گلوبلسٹ نظام سرمایہ داری اور انسان کو صرف ایک کنزیومر یا صارف بنانے پر کھڑا ہے صحیح اس کے برعکس ایران کا اسلامی انقلاب ایک متبادل ماڈل لے کر آیا ایک ایسا ماڈل جو مزاحمت عدل دینی اصولوں اور مستضافین کے عالمی اتحاد پر مبنی ہے مستضافین یعنی دنیا کے جو پسے ہوئے اور مظلوم طبقات ہیں بالکل گلوبلسٹ ایلیٹس کو ڈر صرف ایران کے مسائلوں کا نہیں ہے انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو گیا تو دنیا کے مظلوم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے علاوہ بھی ایک راستہ ہے یہ بات تو ذہن میں بیٹھنے والی ہے اور اس میں ٹیکنالوجی کا بھی ذکر ہے ہاں صدیوں سے مغرب نے یہ سوچ پھیلائی تھی کہ جدت اور طاقت پر صرف انہی کی اجارہ داری ہے لیکن ایران نے ڈرون مسائل اور سائبر وار میں جو ترقی کی ہے پابندیوں کے باوجود اسی نے ان گلوبلسٹس کے وہم کو توڑ دیا ہے کہ کوئی انہیں چیلنج نہیں کر سکتا ان کی نفسیاتی برتری کا ختم ہو گیا ہے اچھا اس تجزیے کو ذرا ہم زمینی حقائق سے جوڑتے ہیں یہ مزاحمتی محض اکیلا تو نہیں ہے نا نہیں انقلاب اسلامی کے ایک نعرے لا شرقیہ ولا غربیہ یعنی نہ شرقی نہ غربی اس کے تحت ایک پوری نظریاتی پٹی تیار ہوئی ہے جنہیں کتاب میں اتحادی بتایا گیا ہے مشرق وسطی میں کون کون ہے مشرق وسطی میں لیبنان کی حزب اللہ ہے جس نے غازہ کی پشت پناہی کی فلسطین میں حماس اور اسلامی جہاد ہیں اور عراق اور یمن عراق میں الحشت الشابی ہے جنہوں نے داعش کا مقابلہ کیا یمن میں انصار اللہ یعنی ہوتی ہیں اور شام کی حکومت بھی اس میں شامل ہے تو کیا یہ صرف مشرق وسطی تک محدود ہے جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں رشیا اور چائنا کا بھی ذکر آتا ہے بظاہر ان کا نظریہ الگ ہے لیکن وہ بھی گلوبلسٹ کے خلاف اس صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اپنے مفاد کے تحت جی بالکل حتیٰ کہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ افغانستان کے بعض مزاحمتی گروہ اور پاکستان کے مختلف فکری اور مذہبی حلقے بھی اس اینٹی گلوبلسٹ جد و جہد کی حمایت کرتے ہیں تو یہ سارا نظام سمجھنے کے بعد اس کا آخر مطلب کیا بنتا ہے خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے جو عام لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے کیا وارننگ ہے اس تحریر میں تحریر کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان میڈیا کے پروپیگینڈا کا شکار ہو جائیں یعنی اس درخت کے پتوں کا شکار ہو جائیں بالکل اگر لوگ پراپاگنڈا میں آ کر ایران اور اس کے اتحادیوں کو ہی اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں تو اس کے انتہائی تباہ کو نتائج ہوں گے مثال کے طور پر عالمی استعماری طاقتوں کو کھلا میدان مل جائے گا فلسطین جیسے مسائل ان کے مفادات کے تحت دبا دیے جائیں گے ڈیوائڈ اینڈ کانکر یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کامیاب ہوگی اور امت مسلمہ کی اجتماعی طاقت بکھر جائے گی ہم آپس میں لڑتے رہیں گے صحیح کہا لوگ غیر شعوری طور پر خود ان استعماری طاقتوں کا اعلی کار بن جائیں گے ان کا تعلیمی اور میڈیا نظام ظالم کے لیے ایندھن کا کام کرے گا یہ تو دنیا کا نقصان ہو گیا لیکن تحریر میں اس کا ایک روحانی پہلو بھی بیان کیا گیا ہے جی اور یہ سب سے اہم حصہ ہے تحریر کہتی ہے کہ یہ صورت حال امت کو ان کے اصل محور سے یعنی اللہ ان کے رسول اور امام وقت کی ولایت سے دور کر دے گی یعنی اس عالمی نظام کے خلاف کھڑا ہونا یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے مصنف کے مطابق ہرگز نہیں ان کے نزدیک مظلوم کا ساتھ دینا امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرنے کا اہم ترین الہی منصوبہ ہے کیا زبردست بات ہے اس تجزیے نے سچ میں ذہن کی بہت سی کھڑکیاں کھول دی ہیں ہاں مجھے لگتا ہے یہ دیکھنے کا ایک مکمل نیا زاویہ ہے ہم نے دیکھا کہ کیسے عالمی سطح پر معلومات کی جنگ کتنی پیچیدہ ہے ہم جو سوتے جاگتے معلومات ہضم کر رہے ہیں وہ کسی بڑی پلاننگ کا حصہ ہو سکتی ہے اور اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے جو میرے خیال میں ہر سننے والے کو خود سے پوچھنا چاہیے وہ کیا آج کی اس تحریر کو سمجھنے کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن روزمرہ ایپس نیوز چینلز اور سوشل میڈیا فارمز پر ہم دنیا کو سمجھنے کے لیے انحصار کرتے ہیں اگر وہ سب طاقت کے اسی عالمی درخت کی محض آخری شاخیں اور پتے ہیں تو پھر تو پھر ہماری وہ سوچ جسے ہم پوری آزادی سے اپنی سوچ سمجھتے ہیں اس میں ہمارا اپنا کتنا حصہ ہے اور کتنا اس غیر ماری طاقت کا بنا ہوا جال ہے یہ واقعی ہوش اڑا دینے والا سوال ہے اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا آپ لوگ آج کا ہمارا مشن آپ کو بس اس مختلف زاویے سے آگاہ کرنا تھا جیسا کہ مصنف نے اپنی تحریر میں بیان کیا ہے امید ہے آپ کو اس تفصیلی جائزے سے نئے عزائم اور حقائق پر سوچنے کا موقع ملا ہوگا ہمارے ساتھ اس گہرے سفر میں رہنے کا بہت شکریہ اگلے تجزیے میں پھر ملاقات ہوگی